الف لیلا کرشن چندر ہر منشیہ کے جیون میں دو نہ بھول سکنے والی گھٹنائیں گھٹت ہوتی ہیں ایک جس دن وہ جنم لیتا ہے اور دوسری اس دن جب وہ مرتا ہے پہلی بات کو گھٹنا کہا جاتا ہے دوسری کو درگھٹنا پہلے دن کو منشیہ سدا یاد رکھتا ہے اور دوسرے کو سدا بھولنے کی کوشش کرتا ہے پھر ان دو نہ بھلائی جا سکنے والی گھٹناؤں کے بیچ کی کڑیوں میں اور بھی کتنی گھٹنا ایسی آتی رہتی ہیں جو پرت میں نہ بھولنے والی ہوتی ہیں پر ایک دن بھلا دی جاتی ہیں منشی بھی بھول جاتا ہے اور اتہاس بھی اور سوئم منشی کے اتہاس کا کیا ٹھکانا ہے مانو کے منشتو کی آیو ادھک سے ادھک دس ہزار ورش پرانی ہے اس لیے سمے کے بہاؤ میں اور انترال کے چکر میں کون سی وست بھاونا گھٹنا یا سنگرش بسارنے یوگیہ ہے اس کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا سنتے ہیں اور سائنس بتاتی ہے کہ دو ڈھائی ارب سال کے بعد یہ ہماری دھرتی ہی ختم ہو جائے گی ٹوٹ کر واتاورن میں بکھر جائے گی ویسے تو ڈھائی ارب ورش بہت ہوتے ہیں مگر اس برہمانڈ کی توڑ پھوڑ میں ڈھائی ارب ورش کا مولیہ ہی کیا ہے یہاں تو دن پرانے ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں اور نئے ستارے جنم لیتے رہتے ہیں پھر ایک دن وہ آئے گا جب ہماری دھرتی کا ہی نام نہ ہوگا تو پھر کسی بسر نہ سکنے والی گھٹنا کا کیا ارتھ میرے جیون کی سب سے اوسمر تیسری ککا میں پڑھتا تھا اور اپنے ایک متر کے گھر کھیلنے کے ادھر گیا تھا وہاں پر میرے سہ پاٹھی کا بڑا بھائی ایک کتاب اپنے گھر والوں کی نظر سے بچا کر ایک گھاٹی کی اوٹ میں ایک انجیر کے پیڑ کے نیچے بیٹھا پڑھ رہا تھا جب میرے سہپاٹھی گوپال نے مجھے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی کس پرکار ایک کتاب روز چھپ کر پڑھتا ہے تو میرے دل میں اس پستک کو دیکھنے اور پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہم لوگ اس انجیر کے پیڑ کے نیچے گئے اور مجھے یاد ہے کیسی کیسی خوشامدوں کے بعد گوپال کے بڑے بھائی نے مجھے اس بات کی آگیا دی کہ میں الف لیلا کا ایک ادیائے پڑھ لوں اس طرح میں نے الادین اور اس کے چراغ کی کہانی پہلی بار پڑھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے چھوٹے سے من پر اس کہانی کا کیا پر رہا اور اس کے بعد یہ میرا ورد ہو گیا کہ ہر روز اسکول سے فارغ ہوتے ہی اپنی ماں سے آگیا لے کر اپنے متر کے گھر جاتا اور دیا جلنے تک الف پڑھتا انجیر کا سایہ کالا ہو جاتا لالما ڈوب جاتی مویشیوں کے گلے اپنی سریلی گھنٹیاں ہوئے گھاٹی کی پگڈنڈی سے گزر جاتے ہوا جنگل کی سگندھوں سے مہک جاتی آکاش پر تارے نکل آتے اور میں پڑھتا رہتا جب تک آنکھیں ساتھ دیتی میں پڑھتا رہتا پھر گوپال کے بھائی نے میرا شوق دیکھ کر وہ پستک مجھے بھیٹ سوروپ دے دی اس دن اور اس کے بعد کے دنوں میں مجھے جیون نے کتنی ہی بھیٹیں پردان کری مجھے بہت سی پیاری پیاری خوشیاں دی اور بہت سارے سندر دکھ بھی مجھے دولت دی گئی اور پریم اور مان اور جیون نے اپنے پھولوں اور کانٹوں سے میری جھولی بھر دی میں دیش اور ہر جگہ مجھے نئے نئے گئے پر جب تک میں جیوت ہوں میں اس بھیٹ کو نہیں بھول سکتا جب گوپال کے بھائی نے جس کا نام مجھے اس سمے یاد نہیں مجھے الف بھیٹ سوروپ پردان کی تھی مجھے یاد ہے میں اس بھیٹ کو اپنی کمیز کے اندر چھپا کر اپنی پیٹھ سے ایک مضبوط دھاگے سے باندھ کر گھر لے آیا تھا اور اسے اپنے کمرے میں جا کر ایسی جگہ چھپا دیا تھا جہاں کسی کی نظر اس پر نہ پڑے راتوں کے اکیلے پن میں جب سب سو جاتے میں اس کتاب کو نکال کر پڑھتا لالٹین جلا کر راتوں کی نیندیں حرام کر کے میں نے اس کتاب کو پڑھا اور میری ماں جی اپنے ننھے بیٹے کی تتپرتا دیکھ کر بہت خوش تھیں انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا الف لیلا پڑتا ہے ان کا وچار تھا کہ میں بیٹھا گنت کے پرشن جوڑا کرتا ہوں پاٹھے پستکیں اور دوسری کتابیں پڑھتا ہوں اور کورس کے وشے کو یاد کرتا ہوں اور میں جو اتنا ادھمی اور کھلندڑا تھا جو کبھی کتابوں کو ہاتھ نہ لگاتا تھا اب آدھی آدھی رات تک پڑھتا رہتا تھا اس بات نے میرے ماتا پتا کو میری اور سے کافی سنتشٹ کر دیا تھا پھر ایک روز میری ماں جی نے مجھے وہ پستک پڑھتے ہوئے دیکھ لیا رات شاید آدھی سے ادھک بیت چکی تھی اور میرے کمرے کی لالٹین ابھی تک جل رہی تھی آتشدان کی لکڑیاں جل کر انگارہ بن چکی تھیں اور کھڑکی کے باہر برف گر رہی تھی شاید ماجی کو چنتا ہوئی شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان کا بیٹا اتنی دیر سے کمرے میں پڑھائی کر رہا ہے اسے سو جانا چاہیے یہی سوچ کر وہ میرے کمرے میں آ گئی اور نیند سے بوجھل مندی ہوئی میری آنکھوں سے میری اور دیکھ کر نیند بھرے سور میں مجھے کہنے لگی کاکا بہت دیر ہو گئی ہے اب پڑھائی بند کرو اور سو جاؤ تمہیں صبح اسکول بھی جانا ہے نا پھر ان کی نظر اس کتاب پر پڑھی جسے میں پڑھ رہا تھا کتاب اتنی بڑی تھی کہ میں اسے چھپا نہ سکا مجھے یاد ہے میں نے گھبرا کر الف لیلا کو اپنے لحاف میں گھسیٹنے کی کوشش کی تھی مگر میرے جی نے چھین لی کتاب کا شیرشک دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا آنکھوں کی نیند اڑ گئی اور غصے سے گرجتی ہوئی آواز میں وہ بولی یہ کیا ہے میرے ہونٹ کانپنے لگے مگر میں کچھ کہہ نہیں سکا الف لیلا تم الف لیلا پڑھتے ہو اتنے دن سے تم یہ پڑھائی کر رہے ہو ماں جی کا غصہ بڑھنے لگا میں پھر کچھ نہ بول سکا ماں جی غصے سے کانپتی ہوئی دوسرے کمرے میں گئیں اور میرے پتا جی کو جگا کر اپنے ساتھ لے آئیں اور ایسے غصے سے بھڑک کر میرے پتا جی سے بولی دیکھ لو تمہارا بیٹا دن رات کیا پڑھتا رہتا ہے انہوں نے تمہارا بیٹا ایسے سور میں کہا جیسے اس وقت میں ان کا بیٹا نہ تھا کیول اپنے باپ کا بیٹا تھا ماں باپ کے پیار کے جوار بھاٹے کے ساتھ بیٹے کی حیثیت بھی بدلتی رہتی ہے کبھی وہ کیول اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے تو کبھی اپنی ماں کا ایسے پل بہت کم آتے ہیں جب وہ دونوں کا بیٹا ہوتا ہے میرے پتا نے میری ماں سے وہ کتاب چھین لی اور اسے دیکھ کر میری اور بناوٹی غصے سے دیکھ کر بولے شیطان شیطان نہیں بدماش کہو میری ماں بیچ میں گرج کر بولی اس عمر میں یہ ایسی گندی کتابیں پڑھتا ہے بڑا ہو کر کیا کرے گا میرے پتا نے سر ہلایا ہوں کیا کیا ہوں میری ماں بولی ابھی کچھ کہتے نہیں ہو اس سے اتنا چھوٹا سا لڑکا اور الف لیلا پڑھ رہا ہے اور پڑھائی نہیں کرتا روز اسکول سے اس کی شکایتیں آتی ہیں اور ٹیچر جو تم نے اس کے لیے رکھ رکھا ہے وہ شکایت کرتا ہے سو الگ مفت کا پیسہ لے جاتا ہے وہ اور بےچارا کرے بھی کیا جب لڑکا دن رات الف لیلا پڑھے گا تو اسکول کا کام کس وقت کرے گا ہوں بالکل ٹھیک کہتی ہو تم میرے پتا کے ہاں میں ہاں ملانے سے میری ماں اور بھی چھلا گئی انہوں نے الف جی کے ہاتھ سے چھینی اور جلتی ہوئی انگیٹھی میں دیا میں زور سے چیخا اور جلتی ہوئی انگیٹھی کی اور بھاگا مگر میرا ایک ہاتھ میری ماں نے پکڑا اور دوسرا باپ نے اور میرے سامنے الف جلتی رہی میں پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا کیول ہٹلر نے پستکیں نہیں جلائی ہیں کتابیں تو لاکھوں گھروں میں دن رات جلائی جاتی ہیں کتابوں کو پادریوں نے جلایا ہے پنڈتوں نے اور ملاؤں نے بھی کتابیں ماں باپ بھی جلاتے ہیں اور حکومتیں بھی کتابیں گھر کے آنگن میں اور سماج کے چوراہوں پر جلتی ہیں کتابیں کوارنٹین میں رکھی جاتی ہیں اور کتابوں پر پرتبند لگایا جاتا ہے ان کا پرتیک لیک مٹایا جاتا ہے اور یہ سب کچھ سب بھاؤنا کے ادھین کیا جاتا ہے کہیں بیٹا نہ بگڑ جائے کہیں سماج نہ بدل جائے کہیں حکومت نہ الٹ جائے اس لیے کتاب کو جلا دو اور یدی ہو سکے تو اس کے ساتھ اس کے لیکھک کو بھی جلا دو سو بس الف لیلا جل گئی میرا الادین اور سندباد باد اور شہریار اور وہ جن جو بوتل میں بند رہتا تھا وہ شہزادی جو اڑن کھٹولے پر اڑتی تھی وہ ابو الحسن جو ایک رات کا بادشاہ تھا الف لیلا جل گئی میرے ماتا پتا دوسرے کمرے میں چلے گئے چاروں اور سناٹا تھا باہر برف گرتی رہی اور میں اپنے لحاف میں ایک عجیب وچتر سی پیڑا سے رہا اور انگیٹھی کی اور دیکھتا رہا جہاں جلی ہوئی الف سلگ رہی تھی ہر پنا راک تھا مگر پرتیک جلے ہوئے پنے پر شبدوں کے چنہ شیش تھے اور میں انہیں پڑھ سکتا تھا مجھے ایسا جان پڑا جیسے دھیرے دھیرے الف لیلا میرے من کے پنوں پر ابھر رہی ہے دوسرے دن میں اسکول نہیں گیا سر درد کا بہانہ کر کے لیٹا رہا ماں میرے ویروت کو سمجھتی تھی چپکے چپکے وہ میرے پتا جی سے کچھ مسکوٹ کرتی رہی مجھے بس اتنا دھیان ہے کہ میرے ماں باپ میرے وروف کچھ سازش رچ رہے تھے مگر کیا اس کا مجھے کچھ پتا نہ چلا تیسرے پہر ماں جی بازار گئیں بہدا جب میں گھر پر ہوتا تھا تو ماں جی مجھے بازار ساتھ لے جاتی تھی لیکن آج وہ مجھے بازار ساتھ نہیں لے گئیں اکیلی ہی گئیں شام کو جب لوٹیں تو میرے لیے بہت سی کتابیں لے کر آئیں اور انہیں میرے سامنے ڈال کر بولی کتابیں پڑھتے ہو تو اچھی کتابیں پڑھو یہ ہلا بلا کیا پڑھتے رہتے ہو ماں جی نے بڑے لاڈ اور پیار بھرے سور سے کہنا شروع کیا دیکھو یہ سنسکار ودھی ہے یہ سوامی دیانند سرسوتی کی جیونی ہے یہ سندھیا ہے یہ گیتا ہے یہ پشپانجلی ہے کیسے کیسے پیارے پیارے بھجن ہیں اس میں انہیں پڑھو یاد کرو اور نیک بنو مجھے نیک بننے سے نفرت ہے ارے نہیں نیک بنو گے تو اچھے لڑکے بنو گے میری ماں جی مجھے سمجھاتی ہوئی بولی اچھے لڑکے بنو گے تو اچھے آدمی بھی بنو گے تمہارا جیون سدھرے گا تمہاری آتما شدھ ہوگی بھگوان سے ملو گے نہیں نہیں ملنا مجھے بھگوان سے میں بھگوان سے نہیں ملوں گا ماں مجھے الف لیلا دے دو مجھے صرف الف لیلا دے دو میں رو رو کر مچلنے لگا ماں نے مجھے چانٹا مارا اور میں اور بھی زور زور سے پاؤں زمین پر رگڑ رگڑ کر رونے لگا ماں جی اٹھ کر چلی گئی کچھ دنوں کے بعد شانتی ملی جیسے ہر سندر وستو کے کے ہو جانے بعد دھیر آ جاتا ہے میں نے اپنی ماں کی دی ہوئی کتابوں میں دل لگانا چاہا گیتا تو خیر سمجھ ہی نہیں آئی سندھیا رٹنے کی چیشٹا کری تو ایسا لگا جیسے پہاڑے یاد کر رہا ہوں بھگوان نرنکار ہے اومکار بھی ہے اومکار نام کا ایک لڑکا میری ککشا میں پڑھتا تھا مگر کسی طرح سے بھگوان نہیں جان پڑتا تھا تکشک رشی نے دنیا تیاگ دی اور ونوں کو چلے گئے شاید انہوں نے لیلا نہیں پڑھی تھی نہیں تو نہ جاتے آتما کو بھوک نہیں لگتی اور پیاس نہیں لگتی مگر مجھے تو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی مگر آتما کا بھلا چاہتے ہو تو اس سنسار کا موہ نہ کرو اس سنسار سے دل ہٹا لو مگر میرا تو اس جگ میں بہت جی لگتا ہے یہ ہنستے ہوئے پھول یہ گنگناتی ہوئی ندیاں یہ برف سے ڈھکے پہاڑ یہ گھاس سے بھری گھاٹیاں میرے یار جن کے ساتھ میں کھیلتا ہوں میری ماں اور پتا جی ربڑ کی گیند اور فٹ بال کاجی کولڑا کا کھیل اور وہ چھوٹی چھوٹی بیوقوف لڑکیاں جن کی چوٹی پکڑ کر جب ہم گھسیٹتے ہیں تو بڑے زور سے چلاتی ہیں یہ جگ متھیا اور مایا ہے مایا کیا بری چیز ہے مایا آنٹی جب بھی ہمارے گھر آتی ہیں تو مجھے کیسی اچھی اچھی کہانیاں سناتی ہیں مجھے تو مایا آنٹی بہت اچھی لگتی ہیں جب کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں تو میں نے چپکے چپکے پیسے جوڑنا شروع کر دیا ان دنوں مجھے روزانہ ایک دونی ملتی تھی کیسے کیسے جتن سے میں نے اس دونی میں سے پیسے بچائے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ اسکول کے باہر مسالے دار چاٹ کا لالچ الف لیلا کے لالچ سے کم نہیں ہوتا مگر کیسے میں نے اپنے لالچ پر پتھر رکھ کر وہ پیسے جمع کیے دھیرے دھیرے کئی مہینوں میں وہ پیسے جوڑ کر میں نے سوئم اپنے پیسوں سے الف لیلا خریدی بادامی کاغذ پر چھپی ہوئی جنوں شہزادیوں اڑتے ہوئے محلوں اور بھیانک گفاؤں کی تصویروں والی کتاب نول کشور پریس سے چھپی ہوئی پھر اس کتاب کو میں نے خرید کر گوپال کے گھر میں رکھ دیا اور وہیں جا کر روز اسے پڑھتا الف لیلا میں نے ایک بار پڑھی دو بار پڑھی دس بار پڑھی جانے کتنی بار پڑھی اس زمانے میں اس کی ایک ایک کہانی میرے دل میں جم گئی تھی الف لیلا کے بعد دوسری پستکیں آئیں جیسے جیسے عمر بڑھتی گئیں کتابیں بدلتی گئیں پھر میں نے گیتا پڑھی اسے سمجھا بھی پھر وہ پستکیں پڑھیں جو آکاش سے اتری ہیں پھر وہ کتابیں جو زمین سے اگی ہیں جیسے کوتا اور وگیان راجنیتی اور سائنس اتہاس اور منو وگیان پھر ایسے لگا جیسے ان کتابوں کے ڈھیر میں میں الف لیلا کو بھول گیا ہوں اور یہ سچ بھی ہے بچپن کے ان دنوں کے بعد میں نے آج تک الف لیلا کو دوبارہ نہیں پڑھا لیکن نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ نہ پڑھنے پر بھی میرے دل کے کسی کونے میں الف سدا جیوت رہی ہے میرے یگ الف لیلا کے بہت سے سوپن سجیو ہوتے دیکھے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے محل وہ بلوان جن جنہیں سائنس نے بوتلوں میں بند کر دیا ہے اور اب وہ دیو جو اپنی ہتھیلیوں سے دریاؤں کا بہاؤ روک دیتے ہیں ایسا جان پڑتا ہے میں نے اب تک جو کچھ بھی لکھا ہے الف لیلا کے سوپنوں کی کھوج میں لکھا ہے پر ایک سوپن ابھی بھی شیش ہے ایک سندر سوپن جو ابھی تک پورا نہیں ہوا اس لیے ابھی تک لکھتا ہوں اور اللہ دین کے اس چراغ کو کھوجتا ہوں جس کی رگڑ سے ووش اور مجبور دنیا ایک دم بدل جائے گی مجھے اس چراغ کی تلاش ہے